اس کی تلاوت کرتا رہے گا اللہ تعالی اس کو فتنوں سے محفوظ رکھیں گے یاد رہے کہ فتنے کے معنی آزمائش کے ہیں اور آزمائشیں بھی دنیا بھی نہیں دینی وہی بڑی آزمائش ہوتی ہے جس میں آدمی کا دین داؤ پر لگ جائے سب سے بڑی ادھیڑ بن اور سب سے بڑی محنت آج کے دور میں اگر ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کی کہ آدمی کچھ ایسی محنتیں کر لے اپنے ایمان کی بقا اور حفاظت کے لیے کہ یہ فتنوں کی جو بھرمار ہے اس کے بیچ میں اس کا ایمان محفوظ رہے اور سلامت ایمان لے کر وہ دنیا سے جائے ویسے مسلمان کے اعمال کا خلاصہ بھی یہی ہے دن اس طرح سے اس کو شروع کرنا ہے کہ دن میں اگر دنیا سے جائے تو سلامتی ایمان کے ساتھ جائے رات کو جائے تو امال ایسے بتائے کہ بے ایمان نہ اٹھے دنیا سے مثال کے طور پر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر رات میں اگر کوئی شخص سورت البقرہ کی یہ دو آخری جو بڑی آیتیں ہیں للہ ہی سماوات سے لے کر انتہا تک اس کو پڑھ لے تو کفتا ہو یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی سلسلے میں کافی ہو جائے گی اس میں شاہ نے کلام کیا ہے ایک قول یہ ہے کہ رات بھر کی تلاوت کے مقابلے میں کافی ہو جائے گی نمبر دو رات کو اٹھ کر جو عبادت کرنے والا تھا وہ عبادت کے لیے کافی ہو جائے گی تیسرا اگر رات کو انتقال کر گیا تو اس کی سفارش کے لیے کافی ہو جائے گی ہر جگہ ایمان والے کو پہلی محنت جو ہے وہ حسن خاتمہ کی کرنی ہے میرا خاتمہ ایمان پر ہو یہ ایمان والے میں اور دنیا کے انسان میں فرق ہے دنیا کا انسان صرف دنیا کے لیے جیتا ہے ایمان والا آنکھ بند ہونے کے بعد والی زندگی کے لیے جیتا ہے بہت بڑا ڈفرنس ہے یہ یہ بہت بڑا فرق ہے جو دنیا کے لوگوں کو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے جیسے نمازوں کی ادائیگی یہ ایمان والے کو غیر ایمان والے سے الگ کرتی ہے اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں ہمیشہ کہ لوگ راستوں پر چل رہے ہوتے ہیں فٹ پاتھ پر چل رہے ہوتے ہیں دکانوں میں کاروبار ہو رہا ہوتا ہے اچانک جو ہے مؤذن کی ندا کانوں میں سنائی دیتی ہے سنتے تو سب ہیں غیر مومن بھی سنتا ہے اور مومن بھی سنتا ہے سنتے تو دونوں لیکن دونوں میں فرق کیسے ہو راستے کے کنارے پر کھڑا ہوا ایک آدمی یہ دونوں میں فرق کیسے کرے گا ایک دکاندار کو دیکھے گا کہ وہ اپنا کاروبار جلدی سمیٹنے کے لیے کہہ رہا ہے اپنے گراہک سے کہ بھئی جلدی کرو نماز کا وقت ہو رہا ہے فرق آ گیا وہ غیر مسلم گراہک جلدی نہیں کر رہا اور پوچھ رہا ہے کہ صاحب آپ جلدی کیوں کرتے ہیں کہ یہ آزان اور یہ آواز مجھے پکار رہی ہے مجھے بلا رہی ہے اس لیے مجھے جانا ہے آپ راستے کے کسی کنارے پر کھڑے ہو جائیے مثال کے طور پر آج جمعہ کی اذان ہوئی ہے لوگوں میں ایک فرق نظر آئے گا آپ کو ایک مسلمان بھی دوڑتا ہوا نظر آئے گا دوسرے لوگ بھی دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اس کی رفتار مسلمان کی بتا رہی ہے کہ یہ کہیں اور دوڑ رہا ہے یہ دنیا کے پیچھے نہیں دوڑ رہا ہے اس دنیا اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے گراہک کھڑے ہیں دکان پر اس نے کہا ابھی کچھ نہیں ہوگا اس وقت مجھے اللہ کے دین کے لیے دوڑنا ہے for big difference between the believer and the disbeliever. ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان یہ بہت بڑا فرق ہے حیال صلاح اس کی رفتار کو بڑھانے کی بیٹری ہے صبح سے اس کی رفتار اگر سست ہو گئی ہو نا تو حیال صلاح اور حیال الفلاح کی بیٹری اس کو دوڑائے گی اب اس کی مزاج میں چاک چونند دی آ جائے گی اب تیزی آ جائے گی اب اس کے مزاج میں فرق آ جائے گا تو فرماتے ہیں مومن کی دوڑ بھاگ کا خلاصہ اس کو دنیا کے انسانوں سے الگ کرتا ہے اس کی سوچ اسے دنیا کے انسانوں سے الگ کرتی ہے دنیا کے لوگ دنیا بنانے کو سوچتے ہیں یا آخرت بنانے کو سوچتا ہے کہ کماؤں گا بچوں کو کھلاؤں گا اور نظریہ یہ ہے کہ میری آخرت بنے گی ان کو کھلانے سے اسلام جو ہے وہ ایسا جامد اور فرسودہ مذہب نہیں ہے کہ جو آپ کو اٹھا کر جنگل میں ڈال دے اور دنیا سے منقطع کر دے طرح طرح کے جوتے بن رہے ہیں اور آپ کو بغیر جوتوں کے چلنے پر مجبور کر دیں کپڑوں کی دنیا میں آپ کو کپڑوں سے محروم کر دے گاڑیوں کی دنیا میں آپ کو گاڑیوں سے محروم کر دے کچھ ہوں گی ایسی جماعتیں لیکن اسلام کا یہ نقطۂ نظر نہیں ہے لا رحبانی ہے تفیل اسلام فرماتے ہیں کھاؤ پیو کماؤ تجارت کرو لیکن نظر تمہاری آخرت پر رہنی چاہیے اس کو ہمیشہ مد نظر رکھو ایک چھوٹی سی مثال سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مولانا جہاں اللہ اکبر کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ فرماتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں پابندی بھی کرتے ہیں لیکن ایک پرابلم آتا ہے وہ یہ کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اچانک خیالات کا ہجوم اور وساوس کا ایک غول آتا ہے دماغوں پہ چھا جاتا ہے اور نماز کہاں پڑھ رہے ہیں کتنی پڑھ رہے ہیں کچھ خیال نہیں رہتا کوشش کے باوجود یہ وسوسے بند نہیں ہوتے اس کی وضاحت ذرا میں کر دوں دو چیزیں مجھے بیان کرنی اس میں نمبر ایک خیالات کا لانا برا ہے جیسے کہ ریڈیو بنے اب اس نے ٹان مروڑ آپ نے اس کو آن کر دیا اب آپ نے اسٹیشن لگانا شروع کیا بس نماز میں اللہ اکبر کے بعد دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑنا ہے کان پر ہاتھ رکھ کر کیا بتایا ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ وضو میں دھوتے ہو ہاتھ تو بتاتے ہیں کہ دنیا سے ہاتھ دھو ڈالو تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھنا ہے تمہیں دنیا سے ہاتھ دھو ڈالو اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کان پر ہاتھ رکھ کر دنیا کو پیچھے ڈال دیتا ہے کان پکڑ لیے میں نے دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے اب میں اللہ کا ہو گیا ہوں تو اللہ اکبر کے ذریعے سے اللہ کا بندہ ہونا بن بتایا دنیا کے کاروبار تمام چیز کو چھوڑ دیا اللہ کا ہو گیا یاد رکھو کہ خیالات کا آنا منع نہیں ہے خیالات کا تیار کر کے پکانا اور لانا یہ منع ہے کہ مستقل لے کر بیٹھے ہیں اس کو کتنے میٹر کپڑا گیا آیا پارسل کتنے بننے ہیں کیا تیاری ہوئی کیا گئی آئی کتنے ٹیمپو آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ نہیں جب ایسا خیال آئے فوراً سوچو کھڑا کہاں ہوں میں جب یہ سوچیں گے کہ کہاں کھڑا ہوں فوراً خیال لوٹ کر واپس آ جائے گا اور اچانک کوئی وسوسے اور خیالات آ گئے تو اس کی مثال ایسی سمجھ لو جیسے کہ کشتی چلتی ہے تو موجیں سامنے سے آتی ہیں اور ٹکراتی ہیں لیکن یہ بتلائیے کہ کیا ناخدا اور کشتی کا ملا جب وہ موجیں آ رہی ہوتی ہے تو کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتا ہے کہ موجیں پریشان کرتی ہیں میں کشتی کو منزل کی طرف آگے نہیں بڑھا سکتا وہ کہتا ہے ملا کا کام ہی ہے کہ موجیں ٹکرائے اور یہ کشتی کو آگے بڑھائے تو منزل پہ پہنچ جائے گا منزل پہ پہنچنے کا ایک یہ راستہ ہے اور جہاں ہار گیا وہاں نماز خیالات کے حوالے ہو جائے گی سفینے وہاں جا کے ڈوبے جہاں ناخداؤں نے ہمت کو ہارا جہاں ناخدا نے وہ پتیار چلانا بند کر دیا تو موجیں حاوی ہو جائیں گی اور کشتی کو بہا کے لے جائیں گے تو پوری نماز میں یہ مقابلہ جاری رہے گا خیالات کو ہٹانا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دھیان کو لانا ہے اور اس کو حدیث شریف میں بیان فرمایا صرف نماز نہیں ہر عبادت کا یہی حال ہے انتا بد اللہ کان کا ترا فنم تکن ترا پو اللہ کی عبادت اس طرح سے کیجئے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی ذات کو لطیف ہے نا حقیقت میں تو دیکھ نہیں سکتے تصور میں دیکھتا ہے آدمی دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی اور اگر یہ مرتبہ سب کو حاصل ہونا دشوار ہے تو یہ مرتبہ کسی مسلمان سے اجھل نہیں پھر یہ سوچو کہ اللہ تعالی تو تمہیں دیکھ ہی رہے ہیں تو جب یہ دھیان رہے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایک اور ترتیب بتاؤں نماز کو اچھی بنانا اور یہ وساوس سے بچانا کیا سوچنا چاہیے نماز میں علماء ربانی فرماتے ہیں کہ سوچو کہ یہ میری آخری نماز ہے اور ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے کوئی اور نماز نہ ملے جب آدمی یہ سوچے کہ میں اس سے ملاقات کرتا ہوں اس کے بعد میری ملاقات شاید نہ ہو تو کس طرح ملے گا جب کسی سے گفتگو کر رہا ہوں آئندہ کبھی گفتگو کرنے کی نوبت نہیں آئے گی تو گفتگو کیسے کرے گا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سوچے میری زندگی کس گلی میں ختم ہو جائے گی میں کہہ نہیں سکتا پڑھ لوں اور آخری نماز خوب شان کے ساتھ پڑھ لوں تو یہ نماز میں جان پیدا ہو جائے گی اہل اللہ کے تجربے ہمیں کام آتے ہیں نمازوں کو پرتاثیر بنانے اور نماز کو نماز بنانا تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دور بڑا پرفتن دور ہے ایک بزرگ کے واقعے میں لکھا ہے کہ وہ باسی روٹیوں کی قیمت زیادہ رکھتے تھے تازہ کی کم کم ایسا کم ہوتا ہے لوگ کہتے تھے کہ یہ بے وقوف انسان ہے اصل میں اللہ والوں کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے پاگل ہیں جب دیکھو تو ان کو ایک ہی دھن لگی ہوئی ہے دین پہ آ جاؤ اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں دنیا میں کتنے حالات ہیں لوگ جو ہیں لٹریچر میں کہاں پہنچے ایجوکیشن میں کہاں پہنچے ایجوکیشن کی بات نہیں کرتے ہم کو آگے بڑھانے کی بات نہیں کرتے مسجد جاؤ نماز پڑھو دیندار ہو جاؤ کوئی نہ نہیں کہتا ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے دنیا میں اس وقت مسلمانوں میں بہت بڑے بڑے بڑے ایجوکیٹر ہیں اور ایجوکیشن کے کھائے اور کھانے ہیں لیکن ہم ابھی وہی ہیں جہاں بلکہ اس سے نیچے ہیں جہاں صحابت ہاں یہ ڈگریوں سے کوئی ہم کو حاصل نہیں ہوا ہے اب تک دنیا میں بڑے بڑے اسلامی ملک ہے کیا آواز ہے میری آپ کی آواز کیا ہے اور صحابہ کرام تھوڑے سے تھے ہزاروں پہ چھا جاتے تھے اور جگر مراد آبادی کیا کہتے ہیں اگر چھانا ہے دنیا پہ تو اس کا راستہ کیا ہمارا مقصد نہیں ہے دنیا میں چھا جانا ہمارا تو مقصد ہے اللہ کے احکام کو زندگی میں جگہ دے دینا میرا کمال عشق بس اتنا گئے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا اگر چاہتے ہیں کہ زمانہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکیں اور تم سر بلندیوں کے ساتھ زندگی گزارو تو یاد رکھو کہ اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں سر بلند ہونے کا موقع دو اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ نے قرآن کریم کو ضابطوں کی کتاب بنایا ہے وہاں ضابطہ کیا بیان کیا قرآن کریم کو دیکھیے ذرا غور کیجیے فرمایا ولا ولا تنو وانتم تہزنو ان کنتم تم غم کیوں کرتے ہو رات دن دکھی کیوں ہوتے ہو تمہارے سامنے سیرت سرکار مدینہ نہیں ہے تمہارے سامنے صحابہ کرام کی شاندار تابناک تاریخ نہیں ہے کیوں اتنے غمگین ہو اتنے مزمحل اتنا پزمردہ کیوں ہے تمہارا چہرہ روزانہ کے اخبار پڑھ کر تمہارا ایمان قوی ہونے کے بجائے کمزور کیوں پڑتا جاتا ہے پورا عالم تمہارے خلاف ہے مت گھبرانا صرف ایک بات کرنا تمہاری زندگیوں میں اللہ کے احکام پر عمل ہو تم سرکار کے نقوش قدم کو اپنی زندگی میں اتار رہے ہو تو ڈیفینیٹلی کامیابی کا وعدہ اللہ فرما دیں دنیا والے کتنا بھی ہمیں ناکام کہیں انہوں نے ناکامی اور کامیابی کا جو معیار قائم کیا ہے کیا وہی معیار ہے کامیابی اور ناکامی کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مان لو اللہ کی جنہوں نے مان لیا اللہ نے ان کو بے حد کامیابیاں عطا فرمائی ساز و سامان کی کمی کے باوجود ایمان کی قوتوں کے ساتھ اللہ تعالی نے ان کو کامیابی عطا فرمائی تھی ہمیشہ اسباب کی کمی رہی تمہارے پاس لیکن ایمان قوی رہا اور اللہ نے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی حافظ الدنیا ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں کہیں لکھا ہے کہ پتھر ایسے درخت پر مارے جاتے ہیں جن پر پھل ہو اگر پوری دنیا تمہارے دین پر تمہارے قرآن پر تمہارے نبی پر تمہارے صحابہ پر کیچڑ اچھالے تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گی میں کہا کرتا ہوں آفتاب پر تھوکنے سے اور چاند کو برا کہنے سے چاند کا برا نہیں ہوتا اور اس کی چاندنی میں کوئی فرق نہیں آتا اسلام تو قد آدم آئینہ ہے جو آئے گا آئینے کے سامنے اس کی حقیقت اور اس کے قد کو واضح کرے گا وہ آئینہ آئینے کا قصور نہیں ہے دوستو اپنے قد کو دیکھو اپنی حیثیت کو دیکھو اپنے گھناؤنے روپ کو دیکھو اسلام دشمنی کو دیکھو دو چیزیں معیار بنا کر قرآن نے بیان کر دیا فوزا رسولا کو لوگ جو ہے دقیانوسی کہتے ہیں انگریزی میں ہمارے خلاف بس یہی ہے داڑھی رکھی تو آپ تنگ نظر ہیں آپ نے کرتا پہن لیا آپ تنگ نظر ہیں ہم نہیں کہتے کہ کرتا پہنو آپ لیکن ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہم کو اگر داڑھی رکھنے پر ٹیررسٹ کہتی ہے تو ہم دنیا کے پہلے ٹیررسٹ ہیں لکھو ٹیررزم میں ہمارا نام لیکن مومن داڑھی نہیں چھوڑ سکتا سرکار کی سنتوں کے خلاف اور دینی حق ہے ہمارا اس کو لٹا کر ہم زندگی گزاریں اور گیدڑوں کے سرا رہیں یہاں یہ کبھی نہیں ہو سکتا مسلمان کو یہاں ٹیپو کی شان کے ساتھ رہنا ہے ہم مقابلے بھی نہیں کرتے اور ہمیں دیش کی مخالفت بھی نہیں کرنی ہے اور دنیا کے خیالات کیا ہیں ہم ان کو نہیں دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا نبی نے ہم کو کیا کہا ہے سرکار نے ہم کو کیا کہا ہے نبی کے طریقے کیا ہیں بس اسی طریقے کے مطابق ہماری زندگی انشاءاللہ گزرے گی اور کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا اب وہ بیچارے لوگ ہم کو بیچارہ کہتے ہیں بیچارے مولوی بیچارے یہ تبلیغ والے کرتا پہن کے جا رہے ہیں کرتا پہن کر انہوں نے شرٹ والوں سے بھی اچھا کام کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ کرتا والا کوئی ہے اچھا کام نہیں کر سکتا اچھا کام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سوٹیڈ بوٹیڈ ہوں آدمی کی پہچان کمال سے ہوتی ہے افلاطون کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ بےچارا جنگل میں گیا تھا جڑی بوٹیاں تلاش کرنے کے لیے صبح میں آیا تھکا ہارا کسی مسجد کے دروازے پر سویا تھا اس میں پولیس والے آ گئے ہٹ جاؤ راستہ صاف کرو کچھ کرو کلین کرو گاڑیاں ہٹاؤ بھائی کیا بات کیا بادشاہ کی سواری آ رہی ہے تو بادشاہ آئے گا تو جائے گا میں کہاں راستے میں ہوں کہاں ہٹو یہاں سے وہ آگے بڑھ گئے تھوڑی دیر میں بادشاہ کی سواری آئی یہ کون بیچ میں پڑا ہے کہ یہ بہت بڑا حکیم ہے بلاؤ بلایا گیا کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں کہا مجھے یہ تو معلوم ہے کہ آپ انسان ہیں میری طرح کہا میں بادشاہ ہوں لو بادشاہ ہے مان لیا تو کیا کروں تو کہا میرا رسپیکٹ میرا ادب میرا احترام کہا تمہاری دلیل کیا ہے کہا سر پہ تاج ہے میرے کہا یہ تاج مجھے دے دو تو میں بادشاہ بنتا کیا یہ چوگا پہنا ہے میں نے شاندار یہ تو انسان کا کمال نہیں ہو اچھا لباس ہے آپ کا سر پہ تاج ہے تو آپ بادشاہ کہلائیں کمال کیا ہے آپ کے اندر بادشاہ ہونا کمال تو نہیں اور آپ بادشاہ بنے تو آپ نے اپنا معیار یہ بیان کیا ناک منہ کان آنکھ اللہ نے تمہیں دیے مجھے دیے قد آپ کے پاس ہے میرے پاس ہے چہرہ حسین آپ کا ہے میرا بھی ہے اب یہ ہے کہ تم نے ذرا میک اپ کیا ہوگا تو تم زیادہ اچھے دکھتے ہوں گے لیکن اگر یہ کرتا اتار کے رکھ دیا جائے یہ تاج اتار کر رکھ دیا جائے تمہیں اور مجھے کھڑا کر دیا جائے تو تم تم مجھ سے زیادہ باکمال نہیں نکلو انسان کا معیار کمال کے ذریعے سے بنتا ہے اندر جو جوہر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے انسان پہچانا چاہتا ہے آپ کے اندر کوالٹیز کیا ہیں آپ کے اندر جواہر کیا ہیں وہ بتلائیے بس لوگوں نے بنا دیا اور بن گئے اندر تو کچھ کمال نہیں انسان اندر کے کمال کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ وہ بادشاہ کرتے اور تاج کی وجہ سے ہے تو تاج اگر کسی کھیلی پر لٹک رہا ہے تو آپ کی تاجداری بھی وہاں لٹکی ہوئی ہے عجیب بات کر حکیم تھا نا دانا تھا اس لیے معیار کمال کا بتا دیا کہ کمال کا معیار انسان کے اندر کے جواہرات ہوتے ہیں صرف باہر کا رکھ رکھا اور ظاہری ڈگریوں سے نہیں ہوتا ایک صحابی گئے بادشاہ کے دربار میں تلوار کے اوپر چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں <laughs> سپاہی دیکھ کر ہنسنے لگے بادشاہ نے ملنے آیا تلوار دے چیتڑے لپٹے لپتے ہوئے مڑ کر دیکھا کیوں ہنس رہے ہو مجھ پر ہنسنے کی وجہ کیا ہے ہم بادشاہ سے ملنا ہے ذرا تلوار کی حیثیت تو دیکھیں آپ کی چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں آپ کے تلوار پر فرما تیرے بادشاہ کی تلوار کتنے میدان میں چلی ہے اور یہ چیتڑے والی کتنی چلی ہے ذرا یہ بھی تو پوچھ اور تجھے میری تلوار کی حیثیت اور معیار جانچنا ہے تو وہ جانچنے کا ایک اور طریقہ ہے چیتڑے مت دیکھ یہ تلوار نے کام کیا کیا ہے وہ دیکھ کہتے تمہارے یہاں سب سے مضبوط ڈھال ہونا وہ لے کے آ جاؤ کہ وہ دو آدمیوں سے نہیں اٹھتی کہ دو آدمی لے کر پکڑو ایک ادھر سے پکڑو ایک ادھر سے پکڑو پھر یہ چیچڑے والی تلوار کا میں کارنامہ بتاؤں گا دونوں طرف سے پکڑ لی ڈھال کو اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ ایک جو ضرب لگائی ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں فرمایا یہ چیچڑے والے تلوار اب ذرا تیری تلوار چلا کے بتا پھینک کرنے لگا بات کرنا آسان ہوتا ہے عمل کے میدان میں آگے بڑھنا بڑا مشکل کام ہے اور یاد رکھو دوستو دین عمل کا نام ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ دیوانہ اگر بننا چاہتے ہو تو دین کے دیوانے بن جاؤ اس است دیوانہ کے دیوانہ نشد اس فرزانہ کے فرزانہ نشد اگر دیوانہ بننا ہے تم کو تو اللہ کے دین کا دیوانہ بنو گا لوگ اگر تمہیں دیوانہ کہیں تو پروان مت کرو حدیث شریف میں ہے اللہ کا ذکر اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کریں کہنے دو ان کو پاگل مت پروا کرو لوگ تم کو تنگ نظر کہتے ہیں کہنے دو لوگ تمہاری داڑھی پر ہنستے ہوں ہنسنے دو لوگ تمہاری نمازوں پر ہنستے ہوں ہنسنے دو لوگ تمہارے لباس پر ہنستے ہوں ہنسنے دو کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا اور ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا مت گھبراؤ اب جا کر لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی آپ کی چپ چپ روزانہ لوگ اٹھا لیتے ہیں تازہ روٹیاں اور باسیوں کا تو ڈھیر بڑھتا جا رہا ہے وجہ کیا ہے کہ آپ باسی روٹی کی قیمت زیادہ لگاتے ہیں اور تازہ روٹی کی قیمت کم لگاتے ہیں اور جواب بڑا عجیب و غریب دیا یوں کہا کہ تازہ روٹی سرکار کے زمانے سے دور ہے اور باسی روٹی کل کی سرکار کے دور سے قریب ہے قیمت بنتی ہے دنیا میں سرکار کے زمانے سے قرب پر اور دوری پر وہ چیز کی قیمت گٹتی جاتی ہے میں یار یہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے ایک عورت آ گئی نپاپ پوش ہے بیٹھ گئی سامنے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں حلقہ لگا ہوا ہے کہنے لگی جنید اگر شریعت اجازت دے دیتی اور میں اپنا یہ نقاب ہٹا کر اپنا حسن آپ کو دکھا سکتی تو پھر میں یہ مسئلہ پوچھتی آپ سے کہ مجھ جیسی حسینہ کے ہوتے ہوئے میرے شوہر کا دل کسی اور عورت کی طرف متوجہ بھی ہو سکتا ہے مائل بھی ہو سکتا ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو کر گر پڑے لوگوں کو تعجب ہوا ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی لیکن اللہ والوں کا دل دماغ پہنچ کہاں تک جاتا ہے میں وہ بتاتا ہوں آپ کو جسے ہم دیوانہ سمجھتے ہیں ان کی عقل اور فراست کی داد دینی پڑے گی ہمیں ہوش میں جب آئے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس عورت کے جملے نے مجھے اللہ کی طرف متوجہ کر دیا کہ جس کا حسن اللہ کا خدا داد حسن ہے اللہ کا دیا ہوا اس کے باوجود اس کو ناز اتنا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے حسن کے ہوتے ہوئے شوہر کسی اور کی طرف نظر بھی نہیں ڈال سکتا میں سوچتا ہوں اللہ جیسا جمیل ہو کسی کا رب تو اس کی نظر کسی غیر پر کبھی جا بھی سکتی ہے مجھے اس چیز نے بے ہوش کر کے رکھ دیا آج قدم قدم پر سب سے بڑا فتنہ غیر اللہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا ہے دوستو نگاہ غیر سے ہٹا کر صرف ایمان پر قائم کر لیجئے فتنوں سے بچنے کا راستہ ہے اپنے ایمان کو اور اپنے عمل صالحہ کی حفاظت کو مد نظر رکھو انشاءاللہ شاء الرحمان دنیا کے ہر قدم پر اللہ کی نصرت ہوگی اور اللہ کی مدد ہوگی پینتیس پر ختم کرنے کا میرا وعدہ تھا اسی پر آج کی بات ختم کرتے ہیں اللہ سب سے پہلے مجھے بعد میں پوری امت کو عمل کی توفیق اور سعادت سے بہراور فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین